السلام علیکم اچھے بچوں آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں فلپائن کی ایک کہانی کہانی کا عنوان ہے بندر اور کچھوا اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے نصر ملک نے ایک دن ایک بندر بہت ہی اداس اور غمگین حالت میں مبتلا سر جھکائے ایک دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا کہ اسے ایک کچھوا ملا کیسے ہو کچوے نے پوچھا اسے محسوس ہو گیا تھا کہ بندر اداس اور پریشان ہے اوہ میرے دوست مجھے بہت بھوک لگی ہے کسان کے ہاتھ سے ساری اسکویش تو دوسرے بندر کھا گئے اور ایک بھی باقی نہیں بچی میں اب بھوک سے مرنے والا ہوں بندر نے جواب دیا ہمت نہیں ہارو کچوے نے کہا حوصلہ کرو میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ ہم کیلے کے پیڑ چوری کریں گے اب وہ چلتے چلتے کیلے کے پیڑوں کے پاس پہنچ گئے انہوں نے کچھ پیڑ اکھاڑ لیے اور کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے لگے جہاں وہ انہیں چھپا کر رکھ سکے بالآخر بندر اچھل کر ایک درخت پر چڑھ گیا اور اپنا کیلے کا پیڑ وہاں اوپر درخت کی ٹہنیوں میں چھپا دیا لیکن کچھوا چونکہ درخت پر نہیں چڑھ سکتا تھا لہٰذا اس نے زمین کھودی اور کیلے کا اپنا پیڑ اس کے نیچے مٹی میں دبا دیا اپنا کام ختم کرنے کے بعد وہ دونوں وہاں سے چل دیے وہ اپنے پیڑوں کے بارے میں منصوبے بنا رہے تھے کہ انہیں کیسے استعمال کریں گے جب میرے پیڑ پر کیلے لگیں گے تو میں انہیں فروخت کر کے بہت زیادہ پیسے کماؤں گا بندر نے کہا جب میرے پیڑ پر پھل آئے گا تو میں اپنے لیے کچھ کپڑے خریدوں گا کچھوا بولا چند ہفتوں کے بعد وہ دونوں واپس اسی جگہ پر گئے تاکہ اپنے پیڑوں کو دیکھیں انہوں نے دیکھا کہ بندر کا پیڑ مر چکا تھا کیونکہ اوپر درخت کی شاخوں میں اس کی جڑیں مٹی میں نہیں تھیں کچھوے کا پیڑ سر اٹھائے کھڑا تھا اور اس پر پھل بھی لگا ہوا تھا میں اوپر چڑھتا ہوں اور پھل توڑ کر لاتا ہوں بندر نے کچھوے کے پیڑ پر لگے کیلوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کچھوا خود تو پیڑ پر چڑھ نہیں سکتا تھا بندر نے ایک چھلانگ لگائی اور پیڑ پر چڑھ گیا اور غریب کچھوے کو زمین پر ہی چھوڑ گیا بھائی مہربانی کر کے کچھ کیلے میرے لیے بھی تو نیچے پھینکو کچھوے نے بندر سے کہا جو پیڑ پر چڑھا تیزی سے کیلے کھا رہا تھا لیکن بندر نے صرف ایک کچا ہرا کیلا اس کی طرف پھینکا باقی سب پکے ہوئے کیلے خود کھا گیا بندر جب سارے پکے ہوئے کیلے کھا گیا تو وہ پیڑ ہی کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا ڈال کر سو گیا کچھوے نے جب یہ دیکھا تو اسے سخت غصہ آیا اس نے سوچا وہ اس چور بندر کو سزا کیسے دے سکتا ہے اس نے اس کے لیے ایک منصوبہ بنایا اس نے کچھ سخت نوکدار بانس اکٹھے کیے اور انہیں پیڑ کے نیچے ارد گرد اچھی طرح سے گاڑ کر بڑے زور سے چلایا مگر مچا رہا ہے مگر مچا رہا ہے کچوے کی چیخ سن کر بندر اچانک گھبرا کر اٹھا اور پیڑ سے نیچے نوکدار بانسوں پر آ کر گر گیا اور مر گیا تب کچھوے نے مردہ بندر کے ٹکڑے کر کے انہیں دھوپ میں رکھ کے خشک کر لیا اگلے دن وہ پہاڑیوں پر گیا اور اس نے وہ گوشت دوسرے بندروں میں بانٹ دیا اور انہیں اس کے بدلے اسے اسکویش سے بھرا ہوا ایک تھیلا ملا کچھوا جب تھیلا لے کر کچھ دور نکل آیا تو اس نے مڑ کر کہا کائلو اب تم اپنا ہی جسم کھا رہے ہو سستی کے مارو تم اب اپنا ہی جسم کھا رہے ہو بندر کچھوے کے پیچھے بھاگے اور اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے آئے لاؤ ایک کلاڑا لاؤ ہم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اس کا قیمہ بنا دیں گے ایک بوڑھے بندر نے کہا کچھوا بڑے زور سے ہنسا اور بولا یہ بہت ہی بہتر ہوگا میں بھی بالکل ایسا ہی چاہتا ہوں کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا پہلے بھی کتنی بار میرے جسم پر کلہاڑا چلایا گیا ہے تمہیں میرے خول پر بنے کالی دھاریوں کے گہر نشان دکھائی نہیں دیتے ہمیں اسے ایک گہرے پانی میں پھینک دینا چاہیے ایک اور بندر نے تجویز پیش کی اس موقع پر کچھوا زار و قطار رونے لگا اور اپنی معافی کے لیے بندروں سے التجا کرنے لگا لیکن انہوں نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور اسے اٹھا کر گہرے پانی میں پھینک دیا اور کنارے پر کھڑے ہو کر کہہ کہہ لگانے لگے کچھوا پانی کی تہ میں جا لگنے کے بعد فوراً اوپر ابھر آیا اس نے اپنے منہ میں ایک جھینگا مچھلی بھی دبا رکھی تھی بندر یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے انہوں نے کچوے سے کہا کہ وہ بھی انہیں مچھلیاں پکڑنا سکھائے یہ تو بالکل آسان ہے کچھوے نے کہا میں رسی کا ایک سرا اپنے گرد باندھتا ہوں دوسرے سرے کے ساتھ ایک بھاری پتھر باندھ دیتا ہوں جو مجھے نیچے پانی کی تہ میں لے جاتا ہے جہاں مچھلیاں رہتی ہیں تم بھی ایسا کر سکتے ہو بندروں نے فوراً اپنے گرد اسی طرح پتھر باندھ لیے جس طرح کچھوے نے انہیں کہا تھا پھر انہوں نے یک دم گہرے پانی میں چھلانگیں لگا دی لیکن وہ کبھی ابھر کر پانی کی سطح پر دوبارہ واپس نہیں آئے تھے اس کے بعد سے آج تک بندر کبھی گوشت نہیں کھاتے کیونکہ انہیں اپنے دادا پر بیتی یہ کہانی ابھی تک یاد ہے